شری ست گرو بھگوان کی جی کشن جنماشٹمی ہے تو آج اسی کے بشے میں تھوڑا بتائیں گے پرا بھوان شری کرشن کے پرتی سب لوں کی یہ بھاؤنا رہتی ہے کہ جیسے بھوان شری کرشن ایک بار اوترت ہوئے اب نہیں ہوں گے کنتو واستو میں ایسا نہیں ہے بھوان شری کرشن نے سپشٹ بتایا کہ میں ہر یگ یگ میں پیدا ہوتا ہوں اوترت ہوتا ہوں نائے سادھو نام پریترانے ساتھنا وناشا چمسنا یگے یوگے یوگے یگ میں اوترت ہوتا ہوں کنتو کب یدا یدا ہی دھرم سے گلاتی بارت ابیتھاندر تدا سرجا ہم جب جب بھی دھرم کے پرتی گلانی ہوتی ہے تب تب اور جب کوئی بھاوک جو دھرمی ہے جب اس ادھرم سے پار پاتے نہیں دیکھتا ہے تب بھگوان اوتار دھارن کرتے ہیں تو دھرم کے پرتی گلانی کس کو ہوگی کسی ویکتی وشیش کو ہوگی جیسے ایک گاؤں میں سو لوگ ہیں ان میں اس میں کچھ دو چار پرتیشت لوگ ایسے ہوں گے جو پرماتما کی طرف اگرسر ہونا چاہتے ہیں کچھ لوگ پرماتما سے کیول اپنی اچھاؤں کی پورتی کے لیے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ کیول دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں کوئی مطلب نہیں پریوجن نہیں رہتا ہے کیول گھومنے کے دشے سے جاتے ہیں جیسے کہ بہان شری کرشن جب برنداون میں متھرا میں جنم ہوا اور ورنداون میں پلے تو کچھ لوگ تو ان کے اوپر چوری کا کلنک لگاتے تھے شکایت کرتے تھے اور کچھ لوگ جنہوں نے ان کی کچھ وبھوتیاں دیکھی تو ان کے ان کو کھلانے پلانے میں بڑی خوشی مانتے تھے یا ان کے گھر میں کبھی چوری سے چلے آتے تھے مکھن کھانے تو بڑا سوبھاگیہ مانتے تھے اپنا تو اس پرکار سے تمام وچار دھاراؤں کے لوگ ہر جگہ رہے ہیں اور سدیو رہیں گے تو اسی پرکار سے جب جب یدا یدا ہی دھرم سے گلانی اربھوتی بھارت جب جب بھی دھرم کے پرتی گلانی ہوتی ہے تو یہ کہیں ایسا نہیں کہ گلانی کہیں باہر ہوتی ہے گلانی جب بھی ہوگی کسی ویکتی وشیش کے ہردے میں ہوگی تو وہاں شری کرشن کہتے ہیں تو اس اس ادھر جب وہ ادھرم کا پار پاتے نہیں دیکھتا تب پھر وہ اس کے ہرد دیش میں یوگ یوگ میں اوترت ہوتے ہیں ابیتھا نام دھرم سے تدات مانو سرجام ہم تب میں اس کے ہرد میں اپنی آتما کی سرچنا کرتا ہوں آتما تو جی میں پہلے سے ہی ہے سب ویکتوں کے بیچ میں سب کے انترال میں جیواتما ہے کنتو جب کسی کے ہرد میں اس دھرم کے پرتی دھرم ارتھات جو پرماتما کے پرتی جب گلانی ہوتی ہے تو اس کے انترال میں جو اس کی آتما کے اوپر جو مایا کا آورن پڑا ہے اس کو وہن سماپت کرنے لگتے ہیں یہی ہے تدات مانو سرجا میں ہم تو میں اس اس کے انترال میں اپنی آتما کا سرجن کرتا ہوں ایسا نہیں کہ کوئی الگ سے کوئی آتما اس کے انترال میں پرویش کرتی ہے اور نائے سادھو نام جو سادھو لوگ ہیں جو جو پرنت جو پرماتما کو جو سادھنے میں لگے ہیں ان کی رکشا کرنے کے لیے اور ونا شائچ دشکرتام اور جو دشکرت کرنے والے ہیں ان کا وناش کرنے کے لیے دھرم سنتھاپنارت آئے اور دھرم کی استھاپنا کرنے کے لیے ایک ایشور کے پرتی شردھا کو استھاپت کرنے کے لیے سمبوامی یوگے یگے ہر ایک یگ میں پرماتما اوترت ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں شری کرشن کسی دواپر یوگ میں کبھی آئے اور آج نہیں ہے یا بھوشیہ میں کبھی نہیں ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر یگ میں اوترت ہوتے ہیں اور جب بھی کسی کے ہردے میں گلانی ہوتی ہے تو وہاں وہ اوترت ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں کیول یگ تک ہی سیمت رہا ہو یہ سدیو پرماتما کے جو جنم کا کارن ہے سدیو ہمیشہ کسی نہ کسی ویکتی کے ہردے دیش میں رہا ہے اور اب ان کا وہاں شری کشن کے جیسے کہ جنم کے بارے میں جیسے کہ مہا بھارت میں سمپورن ان کی جیونی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بہادو کے کرشن پکش کی اشٹمی تیتھی کے راتی میں ان کا جنم ہوا متھرا کی جیل میں کنس کے یہاں اور واسدے اور دیو کی ان کے ماتا پتا تھے پھر واسدیو ان کو ان کی سرکشا کرنے کے لیے کرشن جی کی ان کو راتوں رات یمنا پار کر کے ورنداون میں نندو اور یشودا کے گھر میں چھوڑ آئے اور جب دیوکی اور واسدے کے جب آٹھویں پتر کے روپ میں جب کرشن بہن پیدا ہوئے تھے اسی سمے میں نند اور یشودا کے یہاں ایک کنیا بھی پیدا ہوئی تھی جو یوگ مایا کے روپ میں جو یوگ مایا کنیا کے روپ میں اوترت ہوئی تھی نند و یشودا کے یہاں تو واسدے ان کے نند و یشودا کے یہاں کرشن جی کو لے کر کے ان کی کنیا کو لے آتے ہیں اور کرشن جی کو ان کے یہاں چھوڑ دیتے ہیں سرکشا کے لیے کرشن جی کی کیونکہ کرشن کنس کو آکاشوانی پہلے ہوئی تھی کہ دیوکی کا آٹھا پت آٹھواں پتر تمہاری ہتیا کرے گا اسی کے دوارا ہاتھوں تمہارا ودھ ہوگا اور پھر وہ جب واسدیو اس کنیا کو لے آتے ہیں تو یوگ مایا تھی وہ آکاش میں چلی جاتی ہے سماہت ہو جاتی ہے تو اس پرکار سے پھر وہاں شری کرشن کا پالن پوشن نندور یشودا کے گھر میں ورنداون میں ہوتا ہے اور جنمتے ہی ان کے دوارا الوکی کاریہ ہونے لگتے ہیں تمام طرح کے اثروں کا انہوں نے بچپن سے سنگھار کرنا شروع کر دیا تھا اگاسور بکاسور نرکاسور پوتنا اتیادی تمام اتیاچاری ہوئے راکس ہوئے جن کا بنان شری کرشن نے ودھ کیا اور پھر پانڈو کو بھی کوروں سے وجے دلائی اور اس پرکار سے انیک پرکار کی الوکک کریں کرتے ہوئے وہ درا دام کا تیاگ کر کے چلے گئے تھے اس پرکار سے سنکے پہ بھگوان شری کرشن کی یہ جیونی رہی ہے تو جب بھی گلانی ہوتی ہے تو ہردے میں ہوتی ہے تو اسی پرکار سے جب اوتار بھی ہوتا ہے وہ بھی ہرد دیش میں ہی ہوتا ہے جب کسی کے ہردی میں گلانی ہوگی تبھی پرماتما کا اوتار ہوتا ہے کیونکہ وہاں شری کرشن نے کہا کہ جنم کرم میں دیویم ایون یو ویتی تتوت تک ہم پنرجنم نیتی نیتی مامیتی سو ارجن کہ ہے ارجن میرا جنم اور کرم دونوں دور ہیں تو جیسے کہ یہ کتھانک ہم نے ابھی بتایا کہ دیو اور دیوکی جی کے ہاں یہ پیدا ہوئے تو اس میں کون سی دیویتا تھی سبھی بچے جو ہوتے ہیں اپنے ماتا پتا کے ہاں ماتا کے گھر سے اتپن ہوتے ہیں اسی پرکار سے بھگوان شری کرشن بھی اوترت ہوئے کنتو انہوں نے کہا کہ میرا جنم اور کرم دونوں دِویہ ہیں دویہ کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم ان آنکھوں سے نہ دیکھ پائیں اس کے لیے ہمیں دویہ دشی چاہیے تبھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور ان کے کرم بھی دویہ تھے جیسے کہ انہوں نے سنگار کیا تو کیا آج آئی نہیں ہے آج بھی تو آتتاوں کی بھرمار ہے تو مان پر لوگوں کو نانا پرکار سے لوگ ستا ہی رہتے ہیں کہیں کہیں کوئی دوسرا دیش لڑتا ہے کہیں دوسرا کوئی دوسرا دیش دوسرے سے لڑتا ہے تو اس پرکار سے جو بہان کا جو جنم ہے وہ ہے اور ان کے کرم بھی دویہ ہیں کرم تو بہان شری کرشن کا دیکھنے میں آتا ہے دویہ کنتو ان کا جنم دویہ دیکھنے میں نہیں آتا تو واست میں ایسا نہیں ہے کہ بان شری کرشن ایک بار دواپر یوگ میں کبھی اوترت ہوئے جو کرشن جی کا جو اوتار ہے وہ ہم سب کے لیے سلبھ ہے آج بھی ہے اور بوشیہ میں بھی رہے گا اور وہ اوتار کہیں باہر نہیں وہ ہمارے ہردے دیش میں ہوتا ہے اور اسی پرکار سے جو مہا بھارت کا یہ جو آخیان ہے جو ہم نے پہلے بتایا کرشن جی کے جنم کا یہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں واسدیو اور دیوکی کے مادھیم سے جیسے کہ ایک گھٹنا گھٹی ہو یہ گھٹنا باہر سے گھٹت ہوئی کنتو ایسا نہیں کہ گھٹنا کے ساتھ وہاں شری کرشن کی جو وانی تھی وہ بھی چلی گئی کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں یوگی میں اوترت ہوتا ہوں تو آج بن شری کرشن اوترت ہوتے کیوں نہیں ہوتے ہیں وہ آج بھی اوترت ہوتے ہیں کنتو ان کے اوتار ہونے ان کے اوترت ہونے کی جو جگہ ہے وہ ہمارا ہردے دیش ہے تو اسی پرکار سے واسدے اور دیوکی یہ سب ہمارے انتر جگت کے پاتر ہیں ہمارے ہردی دیش میں جو ہونے والی گھٹنائیں ہیں ان کے مادھیم سے یہ سمپورن مہا بھارت کا چتر پرست کیا ہمارے مہاپرشوں نے ایسا نہیں کہ مہا بھارت کوئی باہر سے ہوا وہ باہر سے کہیں کرشن جی ہوئے تھے وہ آج نہیں ہیں اور بھوشیہ میں بھی نہیں ہوں گے وہ یہ جو یہ جو اوسا وشیش ہے اس پہلے بھی تھی آج بھی ہے بھوشیہ میں بھی رہے گی اسی پرکار سے یہ مہا بھارت کا آخیا یہ ہمارے ہرد کی یہ گٹنا کا چترن ہے نہ ہی ایسا ہے کہ مہا بھارت یو کہیں باہر ہوا تھا پہلے پہلے کبھی ہوا تھا وہ آج نہیں ہوگا آج بھی وہ یدھ ہے اور بوشیہ میں بھی وہ رہے گا تو اسی پرک سے جو سمپورن مہا بھارت کے جو پاتر ہیں وہ ہمارے ہرد دیش کے ہیں تو بان شری کرشن کا جنم جیسے کہ کتانک میں آتا ہے کہ بہادو کے ماس میں کرشن پکچ میں منایا جاتا ہے بھادوں کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ بارہ ماسی میں آیا ہے کہ مہینہ بھادوں کا آیا بھرم سب چھیجے گرو کی بھکتی چت دھار پریم رس پی بھادوں کا مہینہ مہینہ بہادوں کا آیا بھرم سب چھیجے ایسا نہیں ہے کہ بھادوں کا مہینہ یہ جو جیسے آج چل رہا ہے ابھی یہ جو بہادوں کا مہینہ تو ہمارے مہاپرشوں کے انسار بہادوں کے مہینے کا مطلب ہوتا ہے کہ بھرم کا سماپت ہو جائے بھرم بھرم جو ہے ہمارے انترال میں جو جاگرت ہے وہ پرسپت ہو جائے وہ پور سے سماپت تو تبھی ہوگا جب ہم پرماتما کا پرتکش درشن کر لیں گے کنتو اس کا پربھاؤ ہے جو ہمارے انترال میں وہ بھی ہو پرسپت ہو جائے کچھ سماپت ہو جائے مہینہ بہادوں کا آیا بھرم سب چھی جے گرو کی بھکتی چت دھار پریم رس پی جائے اور اس بھادوں کے مہینے میں کرنا کیا ہے کہ گرو کی بھکتی چت دھار پریم رس پی جائے اس میں جو گرو ہیں جو تتدرشی مہاپرش ہیں جیسے کہ بھوان شری کرشن نے کہا کہ جنم کرم دیویم ایون یو ویتی تتوت کہ میرا جو جنم ہے اور کرم ہے اس کو کوئی تتدرشی مہاپرش ہی دیکھ سکتا ہے تو ایسے جو تتدرشی مہاپرش ہوں جنہوں نے اس پرماتما کو دیکھا ان کا درشن کیا ہو اس میں سماہ ہو چکے ہوں ایسے مہاپرشوں کے مادھیم سے وہی مہاپرش ایسے مہاپرشوں کی بھکتی کو چت میں دھارنا ہے وہی ہمارے گرو ہیں وہی سدگرو ہیں گرو کی بھکتی چت دھارا پریم رس پی جائے اس مانو تن کو پائے جنم سفل کر لی جائے تبھی ہمارا یہ مانو جنم سفل ہو سکتا ہے یدی ہم اس پرکار سے گرو کی بھکتی کو چت میں دھارن کریں تو جب ہم ایک گرو مہاپرش کے پرتی سب اور سے جو تمام پرکار سے ہمارے انترال میں نانا پرکار سے روڑیوں میں جو ہم جکڑے رہتے ہیں تمام پرکار سے دیوی دیوتاؤں میں جو ہماری شردھا بٹی رہتی ہے ان سب اور سے اپنی شردھاؤں کو سمیٹ کر جب ہم ایک گرو کے پرتی ان کے پرتی سمرپت ہو جاتے ہیں گرو کی بھکتی چتھار ان کی بھکتی کو اپنے انترال میں دھارن کرنے لگتے ہیں ان کے نردیشانوسار چلنے لگتے ہیں تب کیا ہوتا ہے تو اشٹمی تیتھی اشٹمی تیتھی کے انت میں اور نومی تیتھی کے شروعات میں جب دن ہونے لگتا ہے ارتھا مدھیان راتری میں شری کرشن کا جنم ہوتا ہے ارتھات واسدیو کیا ہے واسدیو کا مطلب ہے شاشا ہی واسدیو ہے اور دیوکی کا مطلب ہوتا ہے دیوی سمپد جب ہم کسی تتوشی مہاپرش کے شرن میں جاتے ہیں تو ان کے دوارا ہمیں سادھنا کی جانکاری ملتی ہے کہ کیسے ہمیں بھجن چنتن کرنا ہے کیونکہ بھگوان شری کرشن بھی جو آج اتنے پرسدھ ہیں جو آج ہم سب لوگوں کے بیچ میں جن کا گنانواد کر کیا جاتا ہے وہ بھی انہوں نے بھی نو جنم تک گھور تپسیا کی ہے جیسے کہ بھاگوت اتیادی پرانوں میں ان کا آخیان بھی ملتا ہے کہ ایک بار ایک جنم انہوں نے گند مادک پروت پہ تپسیا کیا ایک بار وہ نارائن کے روپ میں انہوں نے بدری کا آشرم میں تپسیا کیا ایک بار یتر سائیں تتر گرہ اس وتھ کے انوسار انہوں نے تپسیا کی ارتھا جہاں سندھیا ہوئی وہیں انہوں وہیں بھی شرام کر لیا کہیں پیڑ کے نیچے پر گنگور تپسیا کی انہوں نے اور ایک بار اس پر جنموں کا آخری ملتا ہے اور ایک بار وہ انتم جو نواں جنم تھا ان کا وامناوتار تھا جس میں وامن کے روپ میں وہ اوترت ہوئے کنت اس میں بھی ان کی سادھنا کچھ ادھوری تھی ابھی وہ پورن مہاپرش نہیں تھے پورن تتو درشی نہیں تھے تو اس انتم جنم میں دسویں جنم میں وہ بہ پرت یوگی کہلائے جس میں انہوں نے اس میں دسویں جنم میں بھی ان کی تین جنم کی سادھنا ہی شیش باقی تھی اس تین جنم کی سادھنا کو پورن کرنے کے لیے وہ ارجن کے ساتھ میں بدری ناتھ میں گئے اور تین جنم تین دن کے دھیان کے دوارا انہوں نے اس پرماتما کا ساکات کیا اس پرکار سے وہ وہاں شری کرشن اس دسویں جنم میں بہت شری کرشن ایک یوگیشور کے لائے ایک مہاپرش کے لائے جو کہ پرماتم سوروپ ہو گئے جس کارن سے وہ اتنے پوجے ہیں کہ جن کی آج بھی ہم گنانواد کرتے ہیں تو اس پرکار سے جو کرشن جی کا جو جنم ہے یہ ایک یوگی تھے اور وہ اوستھا جو کرشن جی ایک ایسا نہیں ایک یوگی تھے اور آج وہ اوسا ہم سب کے لیے سلبھ ہے کنتو اس کے لیے ہمیں سادھنا کرنی پڑے گی تو کسی تتدرشی مہاپرش کی شرن میں ہم جاتے ہیں جب ان کی بھکتی کرتے ہیں ہم گر کی بھکتی چت دھار جو ان کے نردیشنوں کا ہم پالن کرتے ہیں تو وہ ہمیں سادھنا کی جانکاری بتا دیتے ہیں تو شوانسا ہی واسدیو ہے اور دیوی سمپد ہی دیو کی ہے تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کس پرکار سے ہمیں دیوی سمپد کو اپنے ہردے کے انترال میں ارجت کرنا ہے کس پرکار سے ہمیں شوانس پرشانس کے یوجن میں لگنا ہے تو پہلے ہم جیسے کہ بھگوان شری کرشن نے گیتا میں بتایا کہ دیوی سمپت کو ارجت کرنا ایک یج ہے جس میں چت کی نرملتا اہنسا کروز کا نہ ہونا تیاگ اس پرکار سے دیوی سمپت کے چوبیس پچیس لکشن بھگوان شری کرشن نے ادیاائ سولہ میں بتائے ان سب گنوں کو اپنے ہردے دیش میں ارجت کرنا ہے اور سواسا ہی واسدیو ہے ہماری جو شواس پرشوس کا جو چنتن ہے اتنا انت ہو جائے کہ شواس جو ہے ہماری بانس کی طرح سیدھی کھڑی ہو جائے اس میں سنکلپ وکلپوں کا اٹھنا شانت ہو جائے شواس ہماری سر کھڑی ہو جائے اس پرکار یدی ہم اس پرکار سے پریاس میں ابھیاس میں لگتے ہیں تو اس ابھیاس کے دوارا دیوی سمپت کے ارجن کے دوارا شواس پرشاس کے چنتن کے دوارا پرماتما کے جو نام کا جاپ کیا جاتا ہے اس پرکار سے یز کے جیسے کہ شری کشن نے بتایا کہ یج نام جب یجمی پرماتما کے نام کا یج ہی سرش یج ہے اور وہ یج ہے شاس پرشواس کے چنتن کے دوارا پرماتما کا نام کا چنتن تو اس پرکار سے یعنی ہم لگتے ہیں تب اشٹمی تیتھی کا مطلب ہوتا ہے اشدام مو پرکتی کا سماپت ہونا کیونکہ بان شری کشن کا جنم کشن پکش میں اشٹمی تیتھی کے ات میں ہوا تھا ارتھات اشدامول پرکتی پرماتما کی دو پرکتیاں ہیں ایک تو اشدامول پرکرتی ہے اور ایک ہے پریپرکتی جس کے دوارا وہ ہمارے ہرد میں اوترت ہوتے ہیں جیسے کہ بری کرشن نے بتایا کہ اجوپی سن ویا آتما بھوتانامی شوروپی سن پرکتی سوامدای سمبوام میں آتمایا کہ میں سمپورن بھوتوں کے مہان ایشور کے روپ میں جو وناشی ہیں اویکت ہیں اس روپ میں آتمایا کے دوارا پرکٹ ہوتا ہوں اپنی جو مایا آتم مایا ہے اس کو سوایل رکھ کے پرکٹ ہوتا ہوں ایک اشدام مل پرکر اس کا وناش کرنے کے لیے آتم کے آتما کی سرچنا کرتے ہیں تو اشدامول پرکتی جہاں اس پر ہم ساتھنا میں لگتے ہیں تو اشدامول پر مطلب ہوتا ہے پانچ تتو شل پاو گگن سمیرا پنچ رچیت اتیادم شریرا یہ جو پانچ تتو ہیں ان کے دوارا ہماری آتما ہمارے شریر کی اتپتی ہوتی ہے اور شریر کے اتپتی میں کارن بنتے ہیں ہمارا من بدھ اور اہنکار جس میں ہمارے سنسکار پرسپت رہتے ہیں تو یہی اشدامول پرکرتی جس کے دوارا ہم بار بار جنم مرنگ کے چکر میں پڑتے رہتے ہیں بار بار پرتھوی میں آتے ہیں اور بار بار انت یونیوں میں بٹکتے ہی رہتے ہیں اور نانا پرکار کے دکھوں کو سکھوں کو بھوکتے ہیں تو جب ہم شاس پرش کے چنتن میں لگتے ہیں دیوی سمپت کے ارجن میں لگتے ہیں کسی تتدرشی مہا پہ ندیشانوسار تو اشدام پرکر کا ہمارے انترال میں اس میں اداکار لگتا ہے کرشن پک کا مطلب جیسے کرشن اندھیار اندھیرے کا پکش کہا جاتا ہے اس میں اندھیرا رہتا ہے رات میں ایک ہوتا ہے شکل پک جس میں اجالا رہتا ہے رات میں تو اس میں اشدام پرکتی وہ پرسپت ہونے لگتی ہے ہمارے انترال میں اس کا پربھاؤ کشن ہونے لگتا ہے ہمارے انترال میں اور جہاں وہ کھین ہونے لگا تبھی آٹھویں آٹھویں پتر کے روپ میں بہت شری کشن اوترت ہوتے ہیں آٹھویں پتر کا مطلب ہوتا ہے پہلے دیوکی کے ساتھ پتر ہوئے جن کو کنس نے سماپت کر دیا تھا ارتھات اس سادنا پت میں یوگ کی ساتھ بھمکا ہیں شا شارنا تومانسا ستوا پک اثر ترے گا یوکی ساس بھومکا ہیں شاہ کے چنتن کے دوارا درجن کے دوارا ہم ان ساتوں کو ہم کو اپنے ہرد میں ارجت کرنے میں لگتے ہیں پہلے شو اچھا کو شاید کہ ہم کو پرماتم کے پرتی پرماتما کواپت کرنا اس علاقہ کے پرتی ہم اس عچھا کو لے کر ہم ساتھنا میں لگتے ہیں اس پرکار سے کرمونت یہ سات بھومکا ہیں جن کے دوارا ارجن میں ہم لگتے ہیں کنتو جب تک پرماتما ہمارے ہردے دیش میں اوترت نہیں ہو جاتے ہماری یوگ کی سنبھار نہیں کرنے لگتے تب تک کنس کنس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے جو کرموں کا جو جوک روپ جو ہمارے ہردے دیش میں پڑا ہے ارتھات جو سنسکار ہمارے ہردے دیش میں پڑے ہیں یہی ہے کنس ایسا نہیں کہ کنس کوئی راکشس تھا وہ ایسا وہ پہلے بھی تھا آج بھی آج بھی ہے اور بھوشیہ میں بھی رہے گا پیڑھیوں کے لیے بھوشیہ کی پیڑھیوں کے لیے تو ہمارے جو بھلے برے جو کیے گئے کرم ہیں ان کے ان کا جو سنسکار ہے وہ ہمارے ہردے دیش میں آنشک روپ میں ہمارے دیش میں وہ پڑ جاتے ہیں جن کے دوارا ہمیں بار بار جننا پڑتا ہے کیونکہ جو بھی ہم کرم کرتے ہیں اسی کے انسار ہمارا سبھا بنتا ہے اور پھر ویسے ہی ہم اسی سوبھاؤ کے انسار پھر ہم کرے کار میں پرت ہوتے ہیں اس پرکار سے ہم بار بار جنم مرن کے چکر میں پڑتے رہتے ہیں کنتو یدی ہم ان کرموں کے سنسکار کو سماپت کر دیں ان کے جو انش ان کو سماپت کر دیں تب ہم اس جنم مرن کے چکر سے چھٹکارا پا سکتے ہیں تو اس لیے کنس نے ان ساتوں پتروں کو مار دیا دیوکی کے ارتھات جو بھی ہم شانس پرشاس کے چنتن کے دوارا دیوی سمپت کے ارجن کے دوارا جو بھی ہم ساتو بھومکاؤں کو اپنے ہردی دیش ہمیں ارجت کرنے کے لیے اگرسر ہوتے تھے ان دکمپ کے ارجن میں جو بھی ہم کو کچھ تھوڑی بہت پرگتی ملتی تھی اس کو یہ جو کرم کے آنشک سنسکار جو ہمارے ہردی دیش میں پڑے ہیں وہ سماپت کر دیتے ہیں ان ساتو بھومکاؤں میں ہم اپنے آپ کو اگرسر ہوتا ہوا نہیں پاتے کیوں کیونکہ ہمارے ہرد دیش میں ابھی سنسکار پڑے ہیں کیونکہ یہ سنسکار تبھی سماپت ہوں گے جب پرماتا ہمارے ہردی میں اوترت ہو جائیں پرائ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پرماتما چنتن میں لو لگ جائے اس میں ویوھان نہ پڑے آج ہم پرماتما کے چنتن میں بیٹھتے ہیں تو کل ہمارا من پھر بگڑ جاتا ہے پھر پرماتما کے پرتی شردھا ہونے لگتی ہے پھر سنسار کے چنتن ہمارے ہردی میں آنے لگتے ہیں پھر چنتن میں کبھی لگتے ہیں پھر ویسے ہی ہونے لگتا ہے کیوں کیونکہ یہ ہمارے انترال میں جو کرموں کے سنسکار جو پڑے ہوئے ہیں شبہ اش کرموں کے وہ سنسکار ہمارے سرنا کا ہراس کرتے رہتے ہیں کنتو جب کایا میں اش کا رتھی ہو جانا ہی کرشن ہے جب ہمارے ہردے جب ہماری کایا میں ایشٹ جو سدگرو ہیں جو مہاپرش ہیں وہ ہمارے ہردے دیش میں جو مایا کے روپ میں اوترت ہو جائیں گے جیسے کہ بھگوان شری کرشن ایک تتدرشی مہاپر تھے یوگیشور تھے کیونکہ گیتا میں آیا ہے کہ یتر یوگیشور کرشن تتر پارتھ دن کہ بھگوان شری جہاں پر بھگوان شری کرشن ہے یوگیشور ہیں وہیں پر وجے ہے وبھوتی ہے تو بھگوان شری کرشن یوگیشور تھے ایک یوگی تھے ایک سنت تھے ایک مہاپرش تھے ایسا نہیں کوئی کوئی آکاش سے اترے کوئی چار ہاتھ پیر والے کوئی دیوے کوئی پرش تھے شری کرشن ایک منشی دھاری تھے اب جانتی ماں مڑا منتما شیتا مڑ لوگ مجھے نہیں جانتے کیوں کیونکہ میں منشیہ کے شریر کے آدھار والا ہوں کنتو تتدرشی ہی دیکھ پاتے ہیں ایون یوویتی تتوت تو اس پرکار سے جو تتدرشی مہاپرش ہیں وہی یوگیشور ہیں اسی کے دو انہی کے دوارا ہمارے ہرد دیش میں اوتار ہوتا ہے جو اوتار ہمارے ہر دیش میں ہوتا ہے اسی کا نام ہے کرشن کایا سے اشٹ کا رتھی ہو جانا اشٹ کا مطلب ہوتا ہے پرنتت جو پرماتما ہے جو ہمارے آرادے ہیں وہ ہے ایشٹ تو جب ہم ان مہاپرشوں کے نردیشن کے انوسار شانس پرشانس کے چنتن کے دوارا سمپت کے ارجن کے دوارا سادھنا میں لگتے لگتے جب اشا مول پرکر کا پرو جہاں سماپت ہونے کو آیا تبھی ہمارے ہر ہماری کاماتما کا اوتار جو ہے ہمارے ہرد دیش میں ہو جاتا ہے پرماتما ہماری یوگ شیم کرنے لگتے ہیں ہمیں بتانے لگتے ہیں کہ کس پرک سے ہمیں سادھنا میں لگنا ہے کیسے ہماری سادھنا میں بگن آنے والے ہیں کیسے کیسے ہمارے آگے ویگن آئیں گے کیسے کیسے ہم ان ویگنوں سے پار پانا ہے بھوشیہ میں کیسے ہم کو چلنا ہے کیسے جاگنا ہے کیسے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے یہ سب بتانے لگتے ہیں کب جب ہردے سے ہردے سے رتھی ہو جاتے ہیں اسی کا نام ہے اوتار اسی کا نام ہے کرشن کائے سے اشٹ کا رتھی ہو جانا ایسا نہیں ہے کہ بن شری کرشن دوپر یوگ میں ہوئے تھے آج وہ نہیں ہیں بہن شری کرشن نے اسپشٹ کہا کہ یہ دا کہ سم بوامی یگے کہ میں یگ یوگ میں اوترت ہوتا ہوں دھرم کی ستھاپنا کے لیے جب بھی ہمارے ہردے دیش میں دھرم کے پرتی گلانی ہوتی ہے اس دھرم کی سرکشا کرنے کے لیے دھرم کی استھاپنا کرنے کے لیے اس پرم جو پرماتما ہے اس پرماتما کو ہمارے ہردے دیش میں استھاپت کرنے کے لیے اس کے پرتی ہماری شردھا کو استھر کرنے کے لیے بھوان پرتک یگ میں اوترت ہوتے ہیں یوگ بھی ہمارے ہرد دیش کی ایک اوستھاؤں کے چترن ہے ایسا نہیں کہ یگ کہیں باہر ہے آج کل یگ کہیں کبھی تریتا تھا یا کبھی دو یہ یگ بھی ہمارے ہرد دیش میں سادھنا کی کرموت چار سا کا وورن ہے ست یگ میں ہمارے اترال میں دھارنا دھیان سمادی کی اوستھا رہتی ہے ترتا میں ہر سب دونوں رہتا ہے پرسنتا رہتی ہے سادھنا رہتی ہے کنتو کچھ نہ کچھ کامناؤں کا ہلکا پھلکا پرواہ رہتا ہے اور تریتا یوگ میں کامناؤں کا باہلیہ رہتا ہے اور ہر سب کامناؤں کے کار ہرش بے دونوں بنا رہتا ہے اور کل یوگ میں ویر ورو بنا رہتا ہے کنتو پھر بھی سادھک اس میں سنگرش کرتا ہے پرماتما کو پراپت کرنے کے لیے سادھنا کرتا ہے تو اسی کل یگ میں شدر کی اوستھا رہتی ہے داپر میں ویشیہ کی اوستھا رہتی ہے تریتا میں کتر کی وسا رہتی ہے اور ست میں براہم کی اوستھا رہتی ہے یہ ہمارے ہردیش کی اوستھاؤں کا چترن ہمارے مہا پروشوں نے کیا تو اس پرکار سے جو سمپورن جو بھی گیتا کا سمپورن گیتا جو ہے یہ ہمارے ہردیش کی گھٹناؤں کا چترن کیا گیا اس میں کس پرکار سے ہمیں سادھنا میں لگنا ہے تو سے کا رتھی ہو جانا ہی کرشن ہے اس پرکار سے جب وہاں شی کرشن ہمارے ہرد دیش میں اوترت ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہرد میں جو بھی اصور آسری وتیاں ہیں اگاسر اگ کا مطلب ہوتا ہے پاپ جو پاپ میں وتیاں ہیں اس کو سماپت کر دیتے ہیں نرکاسر کا مطلب ہوتا ہے جو نرک میں لے جانے والی آسری وتیاں ہیں بہن شری کرشن نے بتایا کہ کامش کرود کام کام لو بادی مدناتھ نر کے پنتھ رامائن میں آیا ہے اور گیتا میں بھی بھگوان شری کرشن نے بتایا کہ کام کرود اور لوب یہ دوار ہیں تروید نرک سے دوارم یہ نر کے تین دوار ہیں کامیش رج کام کرود اور لوب تو یہ تین دوار ہیں یہ جو کام کرو لو میں جو وکار ہیں یہی نرک دوار ہیں یہ یہ نرکاسور ان کو سماپت کر دیتے ہیں بھگوان شری کرشن اور بکاسور ارتھات جو سنسار میں جو سنسارک جو چنتن کرنے والی جو وتھی ہے سنسارک ویوہار کرنے والی جو وتھی ہے بکا کرنے والی جو وتھی ہے اس کا انت کر دیتے ہیں اس پرکار سے پوتنا پرکرتی روپی پوتنا ان سب جو آسری وتیاں ہمارے ہرد دیش میں پڑی ہوئی ہیں ان سب کا سنگھار کرتے ہیں شری کرشن ارتھات جب بان ہمارے ہردے سے رتھی ہو جاتے ہیں بوان ہماری یوگشیم کا بھار و کرنے لگتے ہیں جیسے کہ بان شری کرشن نے کہا کہ کیا مام یہ جنا پریوپاستے تیشام نتیابیوکتا نام یوگ کھیم واہ ہم کہ جو بھی بھکت اناؤ سے انیا چنتوں جو ان سے میرا چنتن کرتا ہے اور اس پر جو انیاس چنتوں مام یہ جنا پر تیشا نتیاب کی نت میں یوگ شیم کا بھار میں بہن کرتا ہوں اس کے یوگ کی سرکشا میں کرتا ہوں تو اس کی یوگ کو نہ کوئی پوتنا سماپت کر پائے گی نہ آکن سماپت کر پائے گا نہ کوئی انیہ راکس سماپت کر پائے گا اس لیے اس کی کا بھار سے ہم کرتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے دیش میں ہو کر پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ کب ہمارے دیش میں کیسی وسا والے والی کون سی آتتائی ورتی ہمارے ہردے دیش میں لگی ہوئی ہے تو اس پرکار سے سادھنا کی یوگ کا بھار سے ہم وہن کرنے لگتے ہیں تو اس پرکار سے بہان شری کشن نے اوتار لے کر انیک پرکار کے اثروں کا سنہار کیا اور ایک دن انہوں نے سمپورن پرتھوی میں آتتاوں کا سنہار کر دیا تو اس پرکار سے جو اوتار کا اس سنکے پہ ہم نے وورن آدھیاتمک روپ سے بتایا یہ سب ہمارے ہردیش کی گھٹنا کا ایک پرست کیا گیا چترن ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی تتدرشی مہاپروش کی شرح میں جانا چاہیے تبھی ہم ان کا ان گھٹناؤں کا واستک رہسیہ جان سکتے ہیں ایسا نہیں کہ کہیں باہر سے کوئی راکس رہے ہوں جیسے کہ پوتنا کوئی وشال کائ کوئی راک راکسی تھی یا نرکاسر کوئی وشال کائے کا کوئی اصر تھا یہ سب جو اصر ہیں یہ ایسا نہیں کہ بہ پہلے تھے کہیں بہت وشال کائے کے یہ آج بھی ہیں مگر ہمارے ہرد دیش میں ہیں تو کیونکہ جب بھی کوئی بھی ادھرم سے جب پار نہیں پاتے دیکھتا جو جب بھی کوئی کسی ویکتی کے ہرد دیش میں دھرم کے پرتی گلانی ہوتی ہے جب وہ اس کے ہردیش میں جب بھی ادھرم اپنا پربھاؤ ڈالتا ہے تو اس کے ہردیش میں ہردیش میں ان آسری ورتیوں کے مادھیم سے وہ ادھرم کاریہ کرتا ہے آستائی وتیاں جو ہیں ان انصری مادھیم سے اس کے ہردش میں کرا کرتی ہیں اسی لیے پرا سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شانتی نہیں ملتی کیوں کیونکہ اس کے ہرد دیش میں نانا پرکار سے وکار بھرے ہوئے ہیں کام کرو لو مو مد مسر یہ سب آسری وتیاں ہمارے ہرد دیش میں پڑی ہیں جب تک یہ وتیاں ہمارے انترال میں سماپت نہیں ہو جاتی تب تک ہم کبھی بھی شانتی کو نہیں پا سکتے اور ایسا نہیں کہ پرماتما کوئی باہر سے کوئی شریردھاری کے روپ میں اوترت ہوتے ہیں پرماتما جیسے کہ رامائن میں بھی آیا ہے کہ بن پر چلے سنے بنو کا آنا کر بنو کرم کرے بدن آنا آن رہے سکل رس بھوگی بن وانی بکتا بڑھ جوگی اس پرکار سے بھگوان کا سروپ ہے ان کا جو جنم ہے وہ دویہ ہوتا ہے انہیں آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا نہ بنا آنکھوں سے دیکھتے ہیں بنا کانوں سے سنتے ہیں بنا پیروں کے چلتے ہیں اس پرکار سے ان کا دِویہ سوروپ ہے وہ باہر سے نہیں وہ ہمارے ہرد دیش سے ہوتا ہے اسی پرکار سے وہاں شری کرشن ایک یوگیشور تھے جو مہاپرش تھے یہ باہر سے ہوئے کنتو جو انہوں نے بتایا کہ میرا اوتار میں یگ یوگ میں اوترت ہوتا ہوں وہ یگ یگ میں جو اوترت ہونے کا جو ان کا مادھیم ہے وہ ہمارے ہرد دیش میں ہے وہ اس منشنت نوماشرتا وہ اس منشی شریر کے آشرت ہی اتپن ہوتے ہیں اس لیے بھگوان شری کرشن کی جیسے کہ آج ہم لوگ جنماشٹمی جو مناتے ہیں اس جنماشٹمی کا منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے جنماشٹمی بنا لیا ان کا گناہ گناہ انواد کر لیا تو ہمارا کام سماپت ہو گیا تو ان کے مادھیم سے ہمیں جانکاری ملتی ہے کہ کس پرکار سے ہمیں بھجن سادھنا کرنی ہے جیسے کہ وہاں شری کرشن نے دس جنموں میں اس پرماتما کو پایا اسی پرکار سے ہم کو بھی سادھنا میں لگنا ہے اور ایک دن ہم بھی ان یوگیشور کی استھتی کو پراپت کر لیں گے وہاں شری کشن سوروپ ہو جائیں گے ایک مہاپرش ہو جائیں گے تتدرشی ہو جائیں گے اس پرم تک کے جاتا ہو جائیں گے جس کے بعد ہمیں اس جنم مر کے چکر سے چھٹکارا مل جائے گا بار بار ہمیں اس پرکرتی کے کھوکھندوں میں بھٹکنا نہیں پڑے گا تو اس پرکار سے جو ان کا جنم ہے دتا ہے اور ان کا کرم بھی دن دِویہ کا مطلب ہے ان کا ہرد دیش میں اوتر ہونا اور کرم دِویہ کا مطلب ہے وہ کس پرکار سے ساد کے ہردیش میں اس کے انترال میں آسر وتوں کا سنہار کرتے ہیں تو جنم کرم چم دم ایون یو ویتی تتوت اس کو کوئی تتدرشی ہی دیکھ پاتا ہے جو تم پرم تک پرماتم اس کا جو جاتا ہے وہی اس کو دیکھ پاتا ہے اس لیے جو بھوان شری کرشن کی جو وانی ہے اس کا جو جیسے کہ گیتا کا جو رہسیہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی تتدرشی مہاپرش کی ہی شرن میں جانا چاہیے تبھی ان کے واستو کے رہسیہ کو جان سکیں گے اور ایسا نہیں ہے کہ بھگوان شری کرشن کا جیسے کہ سلوں کے من وچار دھارا رہتی کہ آپ بھگوان شری کرشن اوترت نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ بہن بہنی میں ویتی تانی جنمانی تب چارجن ہے ارجن میرے تیرے بہت سے جنم ہو چکے ہیں اور ہوں گے ان کو تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں تو ایسے بھوان شری کرشن کے انیک جنم ایسا نہیں کہ ایک ہی جنم میں وہ بھگوان شری کرشن اوترت ہوئے ہوں انت کاال سے وہ ہرد دیش میں لوگوں کے اوترت ہوتے ہیں کب یدا یدا ہی دھرم سے جب جب دھرم کے پرتی گلانی ہوتی ہے اس لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ اس پرماتما کو پراپت کرنے کے لیے ہمیں بھی وکل ہونا چاہیے اس کے پرتی ہمارے ہردے دیش میں گلانی ہونی چاہیے اور کسی تتدرشی مہاپرش کے شرح سندھے میں جا کر ہم ان کے دوارا سیوا ان کی جو بھی ٹوٹی فوٹی سیوا مل جائے اس کے دوارا ہم ان کی سیوا کریں اور ان کے انسار کوئی بھی نام کا جاپ کر ان کے سر کا سیون کریں اس پرکار سے جیسے ہم کریں گے تب ہمارے ہردے دیش میں کرشن کا اوتار ہو جائے گا اور ایک جو شریشن کے سمے میں تھی وہ وبھتیاں ہمارے ہردیش میں ہمارے اترال میں ہو جائیں گی اور وہی جو لیلا ان کے دوارا ہوتی تھی وہ ہمارے دوارا بھی ایک دن ہونے لگے گی اس لیے جو سور بھگوان شری کرشن کا ہم سب کے لیے سلبھ ہے اس لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ کسی تتدرشی مہاپرش کی شرح میں جائیں تبھی ہم ان کے واستک رہسیہ کو سمجھ سکتے ہیں اسی ہم سب لوگوں کو گیتا کا واسطے کر سمجھنے کے لیے تھار گیتا پڑھنا چاہیے جس کے دوارا ہم اسپشٹ روپ سے سمجھ سکیں گے اس لیے جنماشٹمی کے دن میں سب لوگوں کو گیتا کا تھار گیتا کا پاٹھ کرنا چاہیے جس سے وہ سادھنا کا صحیح مارک پائیں اور جو بھی پرماتما کے پرتی جو نانا پرکار کے جو رہسیہ ہیں اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اوم شری ست گرودیو بھگوان کی جے